السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا چھبیسواں لیکچر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کنٹرول اکاؤنٹس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی کنٹرول اکاؤنٹس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور وجہ اس کی یہ بتائی تھی کہ جیسے جیسے کاروبار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کی ٹرانزیکشنز ڈیلی ٹرانزیکشنز جو ہیں روز مرہ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے بہت ساری ہو جاتی ہیں وہ اس وجہ سے دو ایریاز خاص طور پہ ڈیٹرز یعنی وہ لوگ جن سے ہم نے پیسہ لینا ہے اور کریڈیٹرز وہ لوگ جن کو ہم نے پیسہ دینا ہے وہ بھی نمبر ان کے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے ان ساروں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ جنرل لیجر میں رکھنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم ایک سیپریٹ بک رکھتے ہیں ایک سیپریٹ لیجر رکھتے ہیں جو کہ میمورینڈم ہوتا ہے یعنی اس کا ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اندر کوئی شیئر نہیں ہوتا یا اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ صرف ایک ریکارڈ کی خاطر ایک علیحدہ کہ جی ہر آدمی کی ہر اس پارٹی کی جس سے ہماری لین دین ہو رہی ہے اس کی تفصیل رکھنے کے لیے ایک علیحدہ کھاتا یا ایک علیحدہ کتاب ہم کھول لیتے ہیں ورنہ جنرل لیجر کے اندر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو کنٹرول اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ ہے کریڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ ہے اس میں جتنی لین دین ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ ڈیٹرز اکاؤنٹ کے اندر یا کریڈیٹرز اکاؤنٹ کے اندر وہ ٹوٹل روز کی ہفتے کی جو اس کو فروخت کیا ہے جو اس سے وصول کیا ہے اس سارے کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں سمرائزڈ فارم میں آ جاتی ہے اور اس جنرل لیجر کے اندر جو ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ کر ہم کسی وقت بھی یہ پتا کر سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ کاروبار نے کتنا پیسہ لوگوں سے لینا ہے اور کتنا پیسہ دینا ہے تو یہ بیسک وجہ ہے کہ جی ہم ڈیٹرز کا ایک کنٹرول اکاؤنٹ اور کریڈٹرز کا ایک کنٹرول اکاؤنٹ لیجر میں کھولتے ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ کنٹرول اکاؤنٹس صرف ان دو ڈیٹرز اور کریڈٹرز کے لیے ضروری نہیں بلکہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ اکاؤنٹس آپ اسٹاک کے لیے بھی کھول سکتے ہیں آپ پروفٹ اینڈ لاس کا کوئی آئٹم جو ہے اس کے لیے بھی کھول سکتے ہیں اگر کاروبار میں اس قسم کی ضرورت پیش آ جائے کہ جی کسی پروفٹ اینڈ لاس کا جو کی کوئی بھی مد جو ہے اس کے آگے بریک ڈاؤن کافی کافی ہے مثال کے طور پہ ریپیئرز اینڈ مینٹیننس ایک چیز ہوتی ہے ریپیئرز اینڈ مینٹیننس بلڈنگ کی بھی ہو سکتی ہے وہیکلس کی بھی ہو سکتی ہے آفس اکوپمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی ریپیئرز اینڈ مینٹیننس ہو سکتی ہے لہٰذا آپ شاید یہ چاہیں کہ جنرل لیجر کے اندر صرف ایک کنٹرول اکاؤنٹ ہو جو total picture repairs and maintenance کے بارے میں دے دے لیکن ساتھ یہ جو ڈیٹیل ہے کہ جی بلڈنگ یا مینٹین بلڈنگ یا آفس اکوپمنٹ یا وہیکلس یا فرنیچر فکسچرز ان سب کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ شاید علیحدہ رکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ایک سبسڈری ریکارڈ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں وہ سبسڈیری ریکارڈ ڈبل انٹری کا حصہ نہیں بنے گا آج کے لیکچر میں بھی ہم کنٹرول اکاؤنٹس کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے جیسے میں نے کہا کہ یہ کنٹرول اکاؤنٹس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ نمبر آف ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور جیسے وہ نمبر آف ٹرانزیکشن بڑھتی ہیں تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی مزید اس کا ریکارڈ جو ہے تفصیل کا ریکارڈ جو ہے ان ٹرانزیکشن کے بارے میں ان کو علیحدہ رکھا جائے تاکہ اس طریقے سے جو ٹرانزیکشنز پہ یا جیسے ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور ان کے ٹوٹل بھی مینج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے آج ہو جاتے ہیں اب جبکہ ہم کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ اور کمپیوٹرائز سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کے لیے بھی تو یہ بہت سارے جو کتابیں یا رجسٹر جو ہیں ان کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جو بھی سورس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جہاں سے ڈیٹا کی انٹری کی جا رہی ہے وہی سورس ڈاکیومنٹ سے آپ کوڈنگ کے ذریعے کوڈنگ آپ اس طریقے سے کرتے ہیں اکاؤنٹس کی کوڈنگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سورس ڈاکیومنٹ سے وہی مقصد جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور آپ کو دو یا تین یا چار یا چھ کتابیں مزید جرنل لیجر کے علاوہ جو ہے وہ نہیں لکھنی پڑتی بہرحال یہ جو کتابیں یہ سبسڈری بکس جو ہیں یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ڈبل انٹری کا حصہ ہرگز ہرگز نہیں ہوتے یہ صرف ایک میمورینڈم ریکارڈ ہے یہ صرف ہمارے مزید اطلاع اور انفارمیشن کے لیے ڈیٹیلز کا ریکارڈ رکھ رہا ہے کہ جی جتنی سیل ہوئی مثال کے طور پہ کریڈٹ پہ سیل اگر ہم نے کی لوگوں کو تو وہ کن کن کے ساتھ کی اور ہر انڈیویجل پارٹی نے ہمارا کتنا پیسہ دینا ہے تو یقیناً ایک لحاظ سے یہ بھی ضروری پتا پتا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہر انڈیویجل نے ہمارے کتنے پیسے دینے ہیں اور پھر مجموعی طور پہ بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنا پیسہ جو ہے وہ ہمارے کسٹمرز نے ہمیں دینا چاہیے یا ہمارے سپلائرز کو ہم نے دینا ہے تو یہ ریکارڈ جو ہے یا یہ میمورینڈم ریکارڈ ہے اس کا مین ڈبل انٹری کے ساتھ تعلق نہیں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ڈبل انٹری کے ساتھ تعلق نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ڈیبٹ اور کریڈٹ ہو رہا ہے وہ صرف ان اکاؤنٹس کے درمیان ہو رہا ہے جو جنرل لیجر کا حصہ ہے جنرل لیجر میں اگر آپ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ اور کیش بینک یا سیلز اکاؤنٹ یا ریٹرن گڈز ریٹرن اکاؤنٹ اس کے درمیان ٹرانزیکشن اس کے درمیان ڈبل انٹری ہو رہی ہے انڈیویجل اکاؤنٹس کے ساتھ ڈبل انٹری نہیں ہو رہی یعنی انڈیویجل ڈیٹرز کے ساتھ نہیں ہو رہی پارٹی اے کے ساتھ نہیں ہو رہی بی کے ساتھ نہیں ہو رہی سی نہیں ہو رہی وہ تفصیل ہے اس تمام چیز کی جو کہ ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ آپ یاد رکھیے اب ہم یہی کنٹرول اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر اور پرٹیکولرلی سیلز اور ڈیٹرز کے حوالے سے سیلز اینڈ ڈیٹرز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تین کتابیں رکھی جاتی ہیں ان تین کتابوں میں ایک سیلز ڈے بک ہے ایک سیلز ریٹرن یا ریٹرن انورڈ بک ہے اور تیسرا ڈیٹرز سبسڈیری لیجر ہے یہ تین کتابیں ہیں سیلز ڈے بک کیا ہوتی ہے سیلز ڈے بک جو ہے اس میں ہم انوائس وائز ہر سیل جو ہماری ہوتی ہے اس کا ہم ایک انوائس کاٹتے ہیں انوائس یا بل کاٹتے ہیں وہ انوائس یا بل جو ہے وہ اس کتاب میں اس کی تفصیل درج ہوتی ہے اور روز کی تفصیل جو ہے وہ جس وقت آپ اس میں لکھ لیں گے تو اس کو ایڈ کریں گے جس وقت تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آج کے روز ٹوٹل سیلز کریڈٹ پہ آپ نے کیا کیے سیلز ریٹرن یا ریٹرن انورٹ بک جو ہے یہ اس وقت رکھی جاتی ہے کہ جی جب جو آپ نے مال بیچا وہ کسٹمر واپس اگر اس میں سے کچھ کر دے اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہوں اس کا ریکارڈ علیحدہ سے رکھنا ضروری ہو تو پھر اس کو جو ہے یہ جو واپسی جو ہوتی ہے گڈس کی پال کی آپ کو بکے ہوئے بال کی جو واپسی ہوتی ہے اس کو ہم ایک علیحدہ رجسٹر یا علیحدہ کتاب میں رکھتے ہیں جو کہ اس میں بھی روز کے حساب سے جو مال واپس ہوا اس مال کا اس کا ٹوٹل کریں گے ہم تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج کے روز کتنا مال ہمارے پاس واپس آیا لیکن یہ تبھی رکھا جاتا ہے کہ جب ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہوں گی تو اس میں سے لائک اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ مال واپس بھی آ سکتا ہے تیسری جو کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ ڈیٹرز سبسڈیری لیجر ہے اور یہ ڈیٹر سبسڈیری لیجر ہے کہ جس میں پارٹی وائز ریکارڈ رکھا جاتا ہے یا ان کا اکاؤنٹ رکھا جاتا ہے یہ ہر انڈیویجل کسٹمر کا جو ہے وہ اپنا کھاتا ہوتا پرسنل کھاتا ہوتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ پرسنل کھاتا جو ہے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہمیں پتا کرنا یہ لازم ہے کہ جی ہم نے کن کن لوگوں سے پیسے جو ہیں وہ وصول کرنے اب ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ اور جنرل لیجر کے حوالے سے کیسے انفارمیشن جو ہے وہ چلتی اس میں آتی ہے یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جی ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ ہے تو اس میں اوپننگ بیلنس یعنی پچھلے سال سے پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ سے جو بھی ہے اس سے جو فگر آگے آپ لے کے آ رہے ہیں جو پچھلے مہینے کے آخر میں لوگوں نے پیسے آپ کو دینے تھے اور ابھی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ظاہر ہے کہ وہ پیمنٹ نہیں گیا اگر اکتیس تاریخ کو یا تیس تاریخ کو وہ پیسے لوگوں نے نہیں دیے ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ پہلی کی صبح کو تو نہیں دے چکے ہوں گے وہ لہٰذا وہ فگر جو ہے وہ کیری فارورڈ ہو رہی ہے وہ اوپننگ بیلنس کہلاتا ہے اور یہ جو ہے یہ اس میں شو ہوگا اسی طریقے سے جو آپ کا ڈیٹرز سبسیڈیری ریکارڈ ہے یا سبسیڈیری لیجر ہے یعنی جو انڈیویجل پارٹی کے اکاؤنٹس بھی ہر پارٹی کا جو انڈیویجل سم آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جو اس نے انفرادی طور پہ آپ کو پیسہ ادا کرنا ہے اور جو ادا نہیں کیا ہوا مہینے پچھلے مہینے کی آخری تاریخ تک یا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کی آخری ڈیٹ تک وہ اگلے پیریڈ میں کیری فارورڈ ہوگا تو یہ اوپننگ ہو گئے اب اگر ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو کہ جنرل نظر میں آپ نے رکھا ہے اس میں اگر ایک فگر آ رہی ہے تو جو سبسڈیری لیجر ہیں سبسڈیری لیجر میں جتنی پارٹیز ہیں ان سب پارٹیز کے اوپننگ بیلنسز کو آپ ایڈ جس وقت کریں گے تو ان کا ٹوٹل برابر ہونا چاہیے جنرل لیجر کے میں جو ڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ ہے اس کے ٹوٹل کے ساتھ اگر وہ نہیں ہے برابر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو فگر آپ نے کنٹرول اکاؤنٹ میں لکھی ہے وہ غلط ہے یا انفرادی اکاؤنٹس کے اندر جو بیلنس لکھے ہیں ہر پارٹی کا جو انڈیویجل اوپننگ بیلنس لکھا ہے وہ اس میں کوئی غلطی ہے کیونکہ یہ دونوں کا ٹوٹل جو ہے یا جو کنٹرول کنٹرول اکاؤنٹ جو لیجر کے اندر ہے اس میں جو فگر ہے وہ بالکل وہی ہونی چاہیے جو کہ ان پارٹیز کا اوپننگ فگر ہے کیونکہ کنٹرول اکاؤنٹ میں جو فگر ہے وہ ہے ہی ان تمام انڈیویجل بیلنس کا ٹوٹل تو فرق نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے جتنی اور ٹرانزیکشن بھی اس میں کی جائیں گی ان کو اگر تمام کو انفرادی اکاؤنٹ سے اٹھا کے ٹوٹل کیا جائے تو وہ فگر جو کنٹرول اکاؤنٹ میں لکھی گئی ہوئی ہے اس کے برابر ہونا چاہیے بہرحال یہ بات آگے چل کے دوبارہ کریں گے اب جو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ ہے اور جو انڈیویجل اکاؤنٹس ہیں دیٹ از سبسڈیری لیجر کے اندر اس میں کیا ریکارڈ ہوتا ہے کیا اس میں تمام سیل ریکارڈ نہیں کیش سیل جو ہے وہ اس میں ریکارڈ نہیں کی جاتی ہم صرف کریڈٹ سیلز یعنی جو سیل کریڈٹ پہ کی گئی ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں سیلز ڈے بک کے اندر اور اس ڈے بک کا ٹوٹل جو ہے وہ ہر کچھ مقررہ عرصے کے بعد آپ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو کہ چینل لیجر میں ہے اس میں آپ ٹرانسفر کر دیتے تو یہ کریڈٹ سیلز کے بارے میں بات ہے اگر کیش پہ آپ سیل کرتے تو اس کا ڈیبٹ جو ہے وہ آپ کو کیش تو وصول ہو گیا اس سے لینے نہیں پیسے آپ نے اور سیلز کو آپ کریڈٹ کر دیتے ہیں ویسے بہت دفعہ جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تمام سیل کی ٹرانزیکشن جو ہے آپ کے جو ریگولر کسٹمر جن کو کیش پہ بھی آپ سیل کر رہے ہیں جن کو آپ کریڈٹ پہ بھی کر رہے ہیں ان تمام کی انٹری جو ہے وہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے پاس کی جانی چاہیے یعنی کنٹرول اکاؤنٹ کے تھرو بھی ہونی چاہیے اور سبسڈیری لیجر کے بھی ہونے چاہیے لیکن پھر وقت ہم اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جی کیش سیل جو ہے اس کو ہم نہ ڈے بک میں لکھ رہے ہیں اور نہ ہم اس کو جو ہے وہ سبسیڈری لیجرز میں لکھ رہے ہیں یا debtors control account general ledger میں لکھ رہے لکھ رہے ہیں اب آئیے سیلز ریٹرن پہ سیلز ریٹرن جو ہے یہ اس کے لیے علیحدہ کتاب ہے اس میں بھی آپ جہاں جہاں سے جیسا جیسا مال واپس آتا ہے وہ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل لکھتے ہیں اور اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں اور انڈیویجل اکاؤنٹس میں اس کی انٹری کر دیتے ہیں اب جو کیش ریسیو ہو رہا ہے یا چیک ریسیو ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ جی اس کا ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ تو کیش بک میں جائے گی یا بینک بک میں جائے گی وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے وہ پرابلم کیا ہے اس کا میں ابھی ذکر کروں گا لیکن فی الوقت یہ کہنا کافی ہے کہ جی ڈیبٹ سائڈ جو ہے ریسیٹ جو ہے پیسے کی کسٹمر سے کریڈٹ کسٹمر سے وہ آپ کے کیش بک میں یا بینک بک میں آ گئی اور وہاں سے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں ٹوٹل ریسیٹ ایک روز میں جو بھی آئی وہ ٹوٹل کیا ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ کنٹرول اکاؤنٹ میں جائے گا اور انڈیویجل جو ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوگا کہ کس سے کیا وصول ہوا تو ایک طرف مجموعی فگر ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں آئی جو کہ جنرل لیجر میں ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہی سے ہم ایک فگر لکھ رہے ہیں ہر ہر ہر پارٹی سے جو وصولی ہوئی وہ اس کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر جو کہ ڈیٹرز لیجر میں مینٹین کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور کلوزنگ بیلنس تو جیسے اوپننگ بیلنس ہے کہ جی مہینے کے آخر میں پیریڈ کے آخر میں اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں جو پیسے ابھی لوگوں نے ادا کرنے ہیں وہ بیلنس ہوتا ہے اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں مسئلہ ہمارا ذرا کیش اور بینک بک سے ہے وہ کیا ہے وہ اس کو کس طریقے سے ہم کیش بک اور بینک بک کو لکھیں گے وہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن فی الوقت ذرا سیلز کی ریکارڈنگ کے بارے میں آ, تھوڑی سی انفارمیشن سیلز ڈے بک ہم نے کہا کہ آپ لکھیں گے سیلز ڈے بک روز نام چاہے ہے کا روز نام چاہے کہ جی ہر پارٹی سے کس انوائس کے تحت آپ کس ڈیٹ میں کتنے ویلیو کی سیل کی کتنی سیل کی آپ نے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں ہم نے تین آپ کو دکھائی ہیں کہ جی ایک دس ہزار کی سیل ہوئی پہلی جنوری کو پندرہ ہزار کی سیل ہوئی ساڑھے پندرہ پندرہ جنوری کو سیل ہوئی ساڑھے بارہ ہزار روپے کی اور تیس جنوری کو پندرہ ہزار روپے کی سیل ہوئی اور ٹوٹل سیل جو ہے وہ ساڑھے سینتیس ہزار روپے کی ہوگی اب چیز یہ ہے کہ جی مہینے کی پوری سیلز جو ہے یہاں پہ جو یہ طریقے سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے مہینے کے سیلز کے کا ٹوٹل جو ہے وہ ہم ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں اور سیلز کے اکاؤنٹ میں لے جا رہے ہیں سیلز کو ظاہر ہے ہم کریڈٹ کریں گے اور ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے کہ یہ ماہ جنوری کی سیلز ہوئی اب سوال یہ پیدا آیا ہوتا ہے کہ جی جو انڈیویجل ٹرانزیکشن ہیں ان کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم سبسڈیری طرف جائیں گے اور سبسڈیری ہم نے اے کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہے بی کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہے سی کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہے ان کی انفرادی جو ٹرانزیکشن دس ہزار روپے کا مال فروخت کیا وہ اس کے اکاؤنٹ میں دس ہزار روپے ڈیبٹ ہو جائیں گے بی کو ساڑھے بارہ ہزار کا مال فروخت کیا وہ بی کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائے گا اور سی کے اکاؤنٹ میں پندرہ ہزار روپے ڈیبٹ ہو جائیں گے تو اس طریقے سے جو انڈیویجل ٹرانزیکشن ہیں وہ ڈیٹر سبسڈری لیجر میں آ گئی اور جو ٹوٹل سیلز تھی مہینے کی وہ کنٹرول اکاؤنٹ میں چلی گئی اب اگر ان تینوں اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن آئیں ان کو ہم ایڈ کریں تو ان کا ٹوٹل بھی ساڑھے سینتیس ہزار ہے اور جو ڈیٹرز کنٹرول میں ہم فگر لے کے گئے لے کے گئے وہ بھی ساڑھے سینتیس ہزار تھی سیلز ریٹرن کی بات کر لیں سیلز ریٹرن ہے آپ کے پاس بک جو ہے اس میں اے سے جس کو آپ نے پہلے فروخت کیا تھا کچھ بال پہلی جنوری کو اس سے پندرہ جنوری کو ایک ہزار روپے کا بال واپس ہوا بیس جنوری کو اے ہی سے پانچ سو روپئے کا مزید مال واپس ہوا پچیس جنوری کو بی جس کو آپ نے پندرہ جنوری کو کچھ بیچا تھا اس نے ڈھائی ہزار روپئے کا مال جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیا پورے مہینے کی ٹرانزیکشن آپ روز کی ٹرانزیکشن اگر روز دو سو ٹرانزیکشن ہیں پچاس ٹرانزیکشن ہیں سو ٹرانزیکشن ہیں آپ روز کا ٹوٹل بھی ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں لے جا سکتے ہیں یہاں پہ فیصلہ یہ ہے کہ جی پورے مہینے کا ٹوٹل جو ہے وہ ہم ٹرانسفر کریں گے اب سیلز ریٹرن بک کے حساب سے اس مہینے جنوری کے مہینے میں چار ہزار روپے کا مال جو ہے وہ واپس ہوا اب یہ چار ہزار کا جو فگر ہے یہ کریڈٹ کیا جائے گا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو کہ جنرل لیجر میں ہے اور ڈیبٹ کیا جائے گا سیلز اکاؤنٹ کو جو جنرل لیجر میں ہے سیلز کو اس وجہ سے کیا جائے گا کہ آپ نے گو ساڑھے سینتیس ہزار کا مال بیچا تھا لیکن اس میں سے چار ہزار روپے کا مال جو ہے وہ آپ کے پاس واپس ہو گیا لہذا آپ کی اس مہینے کی سیل جو ہے وہ حقیقت ساڑھے سینتیس کی نہیں بلکہ ساڑھے سینتیس مائنس چار ساڑھے تینتیس ہزار روپے کی سیل ہے اور اسی طریقے سے آپ نے یہ ساڑھے تینتیس ہزار روپے چونکہ کریڈٹ پہ سیل کی لہذا یہ ساڑھے تینتیس ہزار روپے آپ نے ڈیٹر سے لینے ہیں یہ مجموعی فگر ہے اب کس سے کس کس سے کیا لینا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم ڈیٹر سبسڈیری لیجر میں جاتے ہیں ایک اکاؤنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو اے نے ہمیں جنوری کے مہینے میں پندرہ سو روپے کا مال واپس کیا پندرہ سو روپے کا مال واپس ہوا کے اکاؤنٹ میں دو ٹرانزیکشن کریڈٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جی پندرہ ہزار روپے کا ایک دفعہ مال واپس ہوا پانچ سو روپئے کا دوسری دفعہ واپس ہوا اور اس کو ٹوٹل سیل ہم نے کیا تھا دس ہزار روپے اب دس ہزار میں سے ڈیڑھ ہزار روپے آپ جب نکال دیں گے تو باقی رہ گیا ساڑھے آٹھ ہزار روپے کہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے اے نے آپ کو دینے ہیں بی کا اکاؤنٹ دیکھیں گے ہم بی کے اکاؤنٹ میں جو سیلز ریٹرن بک کے اندر جو انٹری کی ہوئی ہے واپسی کی وہ ڈھائی ہزار روپے کی تھی وہ اماؤنٹ بی کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوگا سی کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوا اور کوئی اس سے مال واپس نہیں آیا لہذا اس کے اکاؤنٹ میں جتنی کی سیل تھی وہی رقم ویسے ہی برقرار رہی اب اگر ان تینوں اکاؤنٹس کو جو سبسڈری لیجر میں ہیں کہ جی اے کا کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ کیا تھا وہ دس ہزار مائنس ڈیڑھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار روپے تھا بی کا بیلنس جو ہے وہ دس ہزار روپے رہ گیا تھا اور سی کو جو ٹوٹل سیل کی تھی وہ پندرہ ہزار کیونکہ وہاں سے مال کوئی واپس نہیں آیا تھا تو ان تینوں کو جس وقت ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل آتا ہے وہ ساڑھے تینتیس ہزار روپے کا آئے گا اور یہ وہی فگر ہے جو کہ آپ کے ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ جنرل لیجر کے اندر تھی کیوں کہ جنرل لیجر کے اندر آپ نے ساڑھے سینتیس ہزار کی سیل کے اگینسٹ آپ نے چار ہزار روپے جو واپس ہوا مال اس ایک فگر کو آپ نے کریڈٹ کیا تھا ساڑھے تین ہزار ساڑھے سینتیس ہزار مائنس چار ہزار بکیا بیلنس ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں ساڑھے تینتیس ہزار جس کا ثبوت یہ ہے کہ جی انڈیویجل اکاؤنٹس کے جو کلوزنگ بیلنس ہیں ان کا ٹوٹل بھی ساڑھے تینتیس ہزار روپیہ بنتا ہے لہذا کتابیں صحیح لکھی گئی اب ہم بات کرتے ہیں ریسیٹس کی یعنی جس وقت یہ ڈیٹرز ہمیں پیسہ دیتے ہیں ادا کرتے ہیں اس وقت کیا ہوگا اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت ہمیں ایک پرابلم ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آج تک ہم نے جو آپ سے بات کی کیش بک اور بینک بک کے حوالے سے اس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ یا تو ایک سفا کتاب میں ریسیٹ کی سائڈ کے لیے رکھ لیجئے اور دوسرا سفا جو ہے وہ پیمنٹ کے لیے رکھ لیجئے یا ایک ہی سفے پہ آپ دو کالمز بنا لیجئے کہ ایک ریسیٹ کے لیے ہے اور دوسری پیمنٹ کے لیے لیکن اب یہاں پہ ذرا ہماری ضروریات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں ضرورت ہماری کیا ہے ضرورت ہماری یہ ہے کہ جی ہمیں یہ پتا چلے کہ ڈیٹر سے ایک روز میں ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر جو بھی ہم تعین کرتے ہیں مہینہ ہے ہفتہ ہے ایک روز ہے اس میں ٹوٹل ریسیٹ کتنی ہوئی کتنا ٹوٹل پیسہ ان سے وصول ہوا جب انڈیویجل ٹرانزیکشن ہم انٹر کر رہے ہیں کیش بک یا بینک بک کے اندر تو ظاہر ہے کہ کس سے پیسہ آیا یہ چیز تحریر کر رہے ہیں سو انڈیویجل ریفرنس تو ہمیں مل رہا ہے لیکن ان سب کو یا تو ہر روز شام کو بیٹھ کے ہم پہلے اس کا ٹوٹل کر لیں ساری چیز کا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر ایک کے انڈیویجل کھاتوں میں لکھنا شروع کر دیں تو اس لیے بہتر یہ نہیں کیا کہ اگر ہم ایک اور کالم ریسیٹ سائڈ پہ ایڈ کر لیں ٹوٹل کے کالم کے ساتھ اگر ہم ایک کالم اور ایڈ کر لیں جس جو کہ اینالائز کر دے جو کہ جو ٹوٹل کالم کے اندر فگرز آ رہی ہیں اس کی تفصیل بیان کر دے کہ جی ڈیٹر سے کتنا پیسہ آیا کسی اور سے کتنا آیا وغیرہ وغیرہ تو آسانی ہو جائے گی جس وقت ہم وہ فگر یا transaction cash book bank book میں لکھ رہے ہوں گے اسی وقت ہم وہ فگر صحیح کالم میں ڈال سکتے ہیں اور یوں ہمیں پتا چل جائے گا کہ جی آج کے روز ڈیٹرز کے اندر جب ہم اس کا ٹوٹل کریں گے کالم کا کہ جی اس کا اس سے ٹوٹل پیسہ ڈیٹر سے ہمیں کتنا حاصل ہوا یا کتنا ملا تو اس طریقے سے یہ جو کیش بک ہوتی ہے جس کے اندر کالمز ایڈ کر دیے جاتے ہیں ٹوٹل کالم کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اس کو کلمنر کیش بک کہا جاتا ہے یہ ریسیٹ سائٹ پہ بھی کالمز بن سکتے ہیں اور پیمنٹ سائٹ پہ بھی کالمز جو ہے وہ بن سکتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ جو کچھ ریسیو کر رہے ہیں یا جو پیمنٹس کر رہے ہیں جو ادائیگیاں کر رہے ہیں ان کی تفصیل آپ صرف وہاں پہ بیان کر علیحدہ علیحدہ لکھنا چاہتے ہیں ٹوٹل آپ جب کریں گے وہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیں گے کہ جی اتنا ٹوٹل پیسہ آج کے روز یا اس ہفتے میں یا اس مہینے میں یہ ٹوٹل پیسہ آیا جو اس کالم کا ٹوٹل ہوگا اور وہ وہاں پہ کریڈٹ ہو جائے گا جہاں تک انڈیویجل ٹرانزیکشنز کی بات ہے وہ جیسے جیسے لکھی جائیں گی ویسے ویسے ان کو ان کے انفرادی اکاؤنٹس میں انٹر کیا جائے گا ریفرنس نمبر اس اکاؤنٹ کا جو کہ انڈیویجل کو ہم نے سبسڈیری لیجر میں دیا ہے وہ ہمارے پاس کیش بک یا بینک بک میں لیجر فولیو کے کالم میں لکھا جائے گا لہذا ریفرنس ہمیں مل جائے گا کہ جی کس اکاؤنٹ میں کیا چیز جو ہے یا کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے نام پارٹی کا جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے کہ کس سے وصول کیا تو تمام تفصیل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگی تو اس کا سیمپل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں یہ کیش بک ہے اس میں ٹوٹل کالم موجود ہے تو پہلا جو انٹری ہے اس میں دس ہزار روپے کی وہ کسی سے آئی ہوگی لیکن ڈیٹر سے نہیں آئی لہٰذا ڈیٹرس کے کالم میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا یا اس کو دوبارہ سے نہیں لکھا گیا اسی طریقے سے دوسری انٹری جو ہے وہ بھی کسی اور سے آئی ڈیٹر سے نہیں آئی تیسری انٹری جو ہے وہ انٹری جو ہے پانچ ہزار روپے کی وہ ہمیں اے سے ریسیو ہوئی اے ہمارا کسٹمر تھا ابھی ہم نے اس کا حساب کتاب لکھا لیجر جن لیجر بھی اس کا انٹری کی اور سبسڈری لیجر میں بھی اس کی انٹری کی اب جو ہے وہ اس سے ہم کیش ریسیو کر رہے ہیں اور کیش ریسیو کر رہے ہیں پانچ ہزار روپیہ تو یہ پانچ ہزار روپیہ ٹوٹل کی کالم میں آیا کیش بک یا بینک بک میں اور اس کو ساتھ ہی ایکسٹینڈ کر دیا یا دوبارہ سے اس کو لکھ دیا ڈیٹرز کے کالم میں اسی طریقے سے باقی ٹرانزیکشن میں سے بھی جو جو ڈیٹر سے پیسے آئے ان کو ہم نے ڈیٹرز کے کالم میں لکھ دیا اور باقی جو فگرز ہیں وہ چونکہ دوسرے لوگوں سے یا متفرق معاملات سے حاصل ہوئے ڈیٹر سے نہیں ہوئے بہرحال ہو سکتا ہے وہ کیش سیل ہو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور چیز ہو اس لیے اس کو دوسرے کالم میں ہم لکھتے ہیں ڈیٹرز کے کالم میں نہیں لکھتے اب ٹوٹل جو ہے وہ ڈیٹرز کے کالم کا وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دس ہزار روپیہ وصول ہوا یہ دس ہزار روپے کی فگر جو ہے اس فگر کو ہم کہاں انٹر کریں گے ہم جنرل لیجر میں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں اس فگر کو دس ہزار روپے کی کریڈٹ سائٹ پہ انٹر کریں گے کیش بک میں کیش یا بینک بک میں اس کا ڈیبٹ موجود ہے کیش اور بینک بک بھی جنرل لیجر کا حصہ ہے لہذا ڈیبٹ انٹری تو ہو گئی کریڈٹ انٹری جو ہے وہ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں دس ہزار روپے ہم نے کریڈٹ کر دیا ڈبل انٹری کمپلیٹ ہو گئی اب رہ گئی بات کہ صاحب اس دس ہزار کی تفصیل کیا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ کہ جی اے سے بھی کچھ پیسے وصول ہوئے بی سے بھی ہوئے اور سی سے بھی ہوئے اب پھر ہم دوبارہ کیش بک پہ جاتے ہیں اور جیسے جیسے انڈیویجل ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کو رسپیکٹو انڈیویجل اکاؤنٹس کے اندر لکھنے لکھتے ہیں مثلا اے کے اکاؤنٹ میں ہم نے پندرہ تاریخ کو اور ہم نے ریسیو کیا پیسہ چھ ہزار روپے کا اور ایک ہزار روپے کا دو ریسیٹس ہمارے پاس ہوئی اور یہ دونوں ریسیٹس جو ہیں یہ ہم نے اس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دی بی کے اکاؤنٹ کے اندر ہمارے پاس جو وصولی ہوئی وہ دو ہزار روپے کی تھی وہ ہم نے بی کے اکاؤنٹ میں لکھ دی سی سے اسی طریقے سے ہزار روپیہ وصول ہوا وہ ہم نے اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ سائٹ پہ لکھ دیا اب اے کی دونوں ریسیٹ سات ہزار روپے بی کی دو ہزار کی ریسیٹ نو ہزار روپے اور سی کی ایک ہزار روپے کی ریسیٹ ٹوٹل اس کا ہوا دس ہزار جنرل لیجر کے اندر جو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ ہے اس میں جو ہم نے ریسیٹ کی ٹوٹل فگر لکھی تھی وہ بھی دس ہزار روپے لکھی تھی اب اگر ہم ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ پہ واپس جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹوٹل سیل جو تھی جنوری کے مہینے کی وہ ساڑھے سینتیس ہزار کی تھی جو کہ ہم نے ڈیبٹ کیا تھا ہمیں گڈز ریٹرن ہوئے چار ہزار روپے کے جنوری کے مہینے میں وہ ہم نے کریڈٹ کیا اور اب ہم نے جو انٹری کی وہ ریسیٹ کی انٹری کی دس ہزار روپے کی وہ بھی ہم نے کریڈٹ کر دی بیلنس ڈراپ کیا جنوری کے آخر میں تو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ ساڑھے تیئیس ہزار روپے آتا ہے اب انفرادی اکاؤنٹس کو دیکھیے اکاؤنٹ میں اب جو بیلنس آیا ان تمام انٹریز ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ کا جو بیلنس ہے وہ ہے پندرہ سو روپے یعنی جنوری کے آخر میں اے نے ہمیں پندرہ سو روپے دینے ہیں بی کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ آٹھ ہزار روپے کا آ رہا ہے اور سی کے اکاؤنٹ میں ہمارے پاس جو بیلنس آ رہا ہے وہ چودہ ہزار روپے کا آ رہا ہے تو ان تینوں کو جس وقت ایڈ کریں گے تو ٹوٹل جو ہے وہ ساڑھے تیئیس ہزار روپے آتا ہے جو کہ برابر ہے اسی فگر کے اسی کلوزنگ بیلنس کے جو کہ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس آ رہا ہے یوں آپ کی بکس جو ہیں وہ بیلنس بکس بیلنسڈ بکس کہلائیں گی اور یہ ثابت ہوگا کہ جو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے اندر جو فگر آ رہی ہے وہ صحیح نمائندگی کر رہی ہے کیونکہ تمام تفصیل جو ہے وہ اس سے میچ کرتی ہے تو یہ بات جو ہوئی کہ ڈیٹرز اور ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے بارے میں اب کریڈیٹرز کی جہاں تک بات ہے اور کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا فرق صرف اتنا ہے اتنا ہے کہ یہاں پہ ہم پیمنٹس کر رہے ہیں اور ہم چیزیں خرید رہے ہیں سیلز میں یا ڈیٹرز میں تو ہم چیزیں بیچ رہے تھے کریڈٹرز کا جس وقت بات ہوتی ہے کریڈٹرز کا حوالہ آتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں ہم چیزیں خرید جو رہے ہیں ان کا حساب کتاب ہے اب اس کے لیے بھی آپ کو تین اضافی کتابیں رکھنی پڑتی ہیں ایک تو پرچیز ڈے بک ہے پرچیز ڈے بک جو ہے اس میں جس طریقے سے آپ سیلز کا روز نام چاہ رکھ رہے تھے یہ پرچیز کا روز نام چاہے کہ جی روز کیا کیا آپ نے کس کس سے کیا کیا پرچیز کیا وہ آپ تمام تفصیل اس میں رکھ دیتے ہیں شام کو اس کو جمع کر دیتے ہیں ٹوٹل آپ کو فگر مل جاتی ہے وہ فگر آپ کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں آپ کریڈٹ کر دیں گے تو وہ فگر پرچیزز کی ہو گئی کہ جی آپ یا ادائیگی کتنی ہے اس میں بھی خیال یہ رہے کہ جی جو آپ نے پرچیزز کیے ہیں یہ اور یہ اس اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں وہ صرف کریڈٹ کے پرچیزز ہیں کیش کی پرچیزز پھر اس میں شامل نہیں کیے جاتی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سٹاک کو ڈیبٹ کر دی جاتی ہیں اور کیش کو کریڈٹ کر دی جاتی ہیں یا بینک کو کریڈٹ کر دی جاتی ہیں جو کریڈٹ پہ سیل ہوتی ہے ہاں یا پرچیز ہوتی ہے وہ پرچیز جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ ہوگی ویسے اگر آپ چاہیں تو ڈے بک میں کیش سیل کا بھی ایک کالم بنا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا کیش سیل کا بھی حساب رہے اور کریڈٹ سیل کا بھی حساب رہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن عام طور پہ اس کو استعمال جو ہے وہ کریڈٹ سیل کی ٹرانزیکشن کو انوائس وائز کریڈٹ پرچیز کی ٹرانزیکشن uh, کو یا سیل کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے پرچیز ریٹرن بک جو ہے وہ اسی طریقے کی ہے جیسے سیلز ریٹرن ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف یہاں پہ ہم مال جو ہے واپس کر رہے ہیں اور جو بھی ویلیو ہے وہ واپس کیے گئے مال کا وہ ہم ویلیو اس میں لکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ویلیو کا مال جو ہے وہ واپس کر دیا کریڈیٹرز سبسڈیری لیجر رہ گیا تو وہ سبسڈیری لیجر جو ہے وہ اسی طریقے سے رکھا جا رہا ہے جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو ڈیٹرز سبسیڈیری لیجر کے بارے میں بتایا تفصیل ان اکاؤنٹس میں کیا ہوتی ہے یا کیا نہیں ہوتی وہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی تفصیل جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سیلز کے سلسلے میں تھی فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو پرچیزز ہم نے کریڈٹ پہ کی ہیں جہاں پہ ہمیں ادھار پہ ہم نے مال خریدا ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور چیک اور کیش پے کر رہے ہیں اب ریسیو نہیں کر رہے پیمنٹ کر رہے ہیں اور کلوزنگ بیلنس اسی طریقے سے نکال رہے ہیں جیسے دوسرے اکاؤنٹس میں نکالا جاتا ہے تو یہ تو انفارمیشن ہے کنٹرول اکاؤنٹس کی اب اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پرچیز ڈے بک ہے پرچیز ڈے بک میں ہمارے پاس تین ٹرانزیکشن ہیں اپریل کے مہینے میں ایک ایکس سے ہے ایک وائی سے ہے ایک زیڈ سے ہے ایکس سے ہم نے پندرہ ہزار روپے کا مال خریدا وائی سے بیس کا اور زیڈ سے دس ہزار روپے کا ٹوٹل خرید جو ہوئی کریڈٹ کے اوپر اس ماہ میں وہ پینتالیس ہزار روپے کی ہے جو کنٹرول اکاؤنٹ ہے کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے جنرل لیجر کے اندر اس میں ہم کریڈٹ کریں گے پینتالیس ہزار روپے کیوں کہ یہ ہم نے پیسہ ادا کرنا ہے اس کا ڈیبٹ کہا جائے گا اس پیسے کے عوض ہم نے کچھ خریدا لہذا وہ جو کچھ خریدا وہ ہمارے اسٹاک اکاؤنٹس میں جائے گا تو ڈیبٹ جو ہے وہ اسٹاک اکاؤنٹ میں ہوگا کریڈٹ کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں اور ڈیبٹ سٹاک کے اکاؤنٹ میں اب یہ تو ہو گئی بات کہ جب ہم ادھار پہ مال خرید رہے ہیں ہم اسی ڈیٹیل کو کہ کس سے کیا کیا کچھ خریدا ہم نے اس ڈیٹیل کو بھی ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کریڈیٹرز سبسڈیری لیجر کے اندر اب ایکس کا اکاؤنٹ ہم نے سبسیڈیری لیجر میں کھولا وائی کا اکاؤنٹ ہم نے سبسیڈیری لیجر میں کھولا اور زیڈ کا اکاؤنٹ ہم نے سبسیڈیری لیجر میں کھولا پندرہ ہزار روپے کی پرچیز ہم نے کریڈٹ پہ کی ایکس سے تو ایکس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے بیس ہزار روپے کی پرچیز ہم نے کی وائی سے تو وائی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بیس ہزار روپے سے کریڈٹ ہو جائے گا اور دس ہزار روپے کی پرچیز ہم نے کریڈٹ پہ کی زیڈ سے تو زیڈ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا you individual account subsidiary ledger کے اندر ان میں بھی تفصیل ٹرانزیکشن کی لکھی گئی ان کا ٹوٹل پینتالیس ہزار روپے بنتا ہے جو کہ برابر ہے ٹوٹل کنٹرول لیجر کے اندر کنٹرول اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے اندر وہاں پہ ہم نے فگر جو ٹوٹل لکھی تھی وہ پینتالیس ہزار لکھی تھی ان تینوں اکاؤنٹس کا ٹوٹل بھی پینتالیس ہزار روپے ہی بنتا ہے لہذا صحیح ٹرانزیکشن لکھیں گے ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب میں کنٹرول اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں اور جنرل لیجر کی بات کر رہا ہوں تو میں ساتھ ڈیبٹ اور کریڈٹ کی بات کرتا ہوں لیکن جس وقت سبسڈیری لیجر کی میں نے بات کی تو یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا اور فلاں اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا میں یہاں پہ بات کر کہتا ہوں کہ انٹر کیا کریڈٹ سائٹ پہ انٹر کیا یا ڈیبٹ سائٹ پہ انٹر کیا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ سبسڈری لیجر کے اندر کوئی ڈبل انٹری بک کیپنگ نہیں یہ ایک ریکارڈ ہے ڈیٹیلڈ ریکارڈ ہے آپ یو سمجھ لیں کہ جو کنٹرول اکاؤنٹ ہے اس کا ہے صرف یہ ہے کہ جی وہ اکس جو ہے اس کے چھ دس پچاس سو دو سو کاپیز ہے مختلف اکاؤنٹس ہیں وہ کاپیز ان سب کو اکٹھا کر لیں آپ تو کنٹرول اکاؤنٹ کا ٹوٹل فگرز بن جاتی ہیں لہذا سبسیڈری کے اندر ڈبل انٹری بک کیپنگ کی بات نہیں ہو رہی ڈبل انٹری بک کیپنگ کی بات جو ہے وہ جنرل لیجر تک ہی محدود ہے اب ہم ریٹرنز کی بات کرتے جب ہم مال جو ہم نے خریدا تھا اس کو ہم نے واپس کیا اس کی بات کرتے ریٹرن آؤٹ وڈ بک یا پرچیز ریٹرن بک وہ ہم نے رکھی ہے ہم نے ایکس اور وائی کو اس مہینے میں مال واپس کیا تیرہ ہزار روپے کا پانچ ہزار کا ایکس کو آٹھ ہزار کا وائی کو تیرہ ہزار کی فگر جو ہے وہ ہم ڈیبٹ کریں گے کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو جنرل لیجر کے اندر ہے اس میں ڈیبٹ کر دیں گے اور وہی فگر جو ہے چونکہ جو سٹاک ہم نے خریدا تھا جو مال خریدا تھا اسی مال میں سے واپسی ہوئی لہذا سٹاک ریڈیوس ہو گیا کم ہو گیا لہذا سٹاک کے اکاؤنٹ کو ہم پھر تیرہ ہزار روپے سے کریڈٹ کر دیں گے تو یوں ڈبل انٹری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی جنرل لیجر کے اندر اب تفصیل اس کی جو ہے سبسیڈیری لیجر کے اندر لکھنی ہے وہ تفصیل ہم ایسے لکھیں گے کہ جی ایکس کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار روپے کو ڈیبٹ کریں گے اور وائی کے اکاؤنٹ میں آٹھ ہزار روپیہ ڈیبٹ کر دیں گے تو یوں ریٹرن کی جو تفصیل جو ہے وہ لکھ دی گئی اب آئیے پیمنٹس کی طرف اب پیمنٹ کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا جس وقت میں آپ کو کیش بک اور بینک بک کلمنر کیش بک اور بینک بک کے بارے میں بتا رہا تھا اسی طریقے سے آپ پیمنٹ سائٹ کے اوپر بھی اضافی کالمز ایڈ کر سکتے ہیں ٹوٹل کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جی ٹوٹل پیمنٹ جو آپ نے کی وہ کس کس مد میں کی یا کس کس کو کی تو پرچیز آپ کریڈیٹرز کا ایک کالم بنا سکتے ہیں آپ یوٹیلٹیز کا ایک کالم بنا سکتے ہیں آپ اس طریقے سے بہت سارے مختلف کالم بنا سکتے ہیں کہ جی جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ کس میجر ہیڈ میں کر رہے ہیں کس مد میں کر رہے ہیں وہ آپ چیز جو ہے وہ آپ ایکسپلین کر سکتے تو کالمز آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو کلم جو ہے وہ آپ کی کیش بک بن جاتی اب ہم وہ کیش بک دیکھتے ہیں کہ جی پیمنٹ سائڈ ہے پیمنٹ سائڈ میں ٹرانزیکشن آ رہی ہیں جہاں پہ ہم نے اے کو بھی پیمنٹ کی بی کو بھی پیمنٹ کی سی کو بھی پیمنٹ کی اے کو ہم نے ڈھائی ہزار روپے پیمنٹ کی وہ ہم نے اس کالم میں ڈال دی جو کہ ہم جس کو ہم نے کریڈیٹرز کا ٹائٹل دیا ہے تو ڈھائی ہزار روپے ٹوٹل میں بھی آ گئے اور کریڈیٹرز کی کالم میں بھی آ گئے ریسیو پیڈ ٹو بی جو ہے اس میں پندرہ سو روپے کی فگر ہے اس کو پیمنٹ کی ہم نے وہ پیمنٹ جو ہے کریڈیٹر کو کی وہ کریڈیٹر کے کالم میں ایکسٹینڈ ہو گئی سی کو اسی طریقے سے پیمنٹ کی پندرہ سو روپئے کی وہ پندرہ سو روپئے میں ایکسٹینڈ کر دیا تو ٹوٹل جو پیمنٹ کی وہ پانچ ہزار پانچ سو روپئے کی پیمنٹ ہم نے کی اب اس کو ہم نے اس ٹوٹل کو جو ہے وہ کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کیا اور کیش اور بینک بک میں تو آلریڈی کریڈٹ موجود ہے ڈبل انٹری کمپلیٹ ہو گئی انڈیویجل ٹرانزیکشن سبسڈیری لیجر کے اندر جو ہم نے ریکارڈ کرنی ہے ان کو دیکھ لیں ایکس کو ہم نے پیمنٹ کیا ڈھائی ہزار روپے تو ایکس کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پہ ہم انٹری کر دیں گے ڈھائی ہزار روپے کی وائی کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیں گے پندرہ سو روپے کو اور اگر زیڈ کو تو ہم نے پیمنٹ ہی کوئی نہیں کی یہی پیمنٹس تھے ہمارے شاید یا زیڈ کو بھی ہم نے پندرہ سو روپیہ پیمنٹ کیا زیڈ کے اکاؤنٹ کو بھی جو پیمنٹ کیا وہ ہم زیڈ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتے تو اس طریقے سے تمام انٹریز جو کیش یا بینک بک میں پیمنٹ کی تھیں وہ بھی ہم نے کریڈٹرس کے سبسڈی لیجر کے اندر ہر پارٹی کے اکاؤنٹ کو کر دی اب بیلنسنگ کر لیں جب ہم کنٹرول اکاؤنٹ کو بیلنس کرتے ہیں ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ کو پرچیز جو ہم نے کیا تھا یا جو کریڈٹ پہ پرچیز کیا تھا اس کا ٹوٹل تھا پینتالیس ہزار روپے ہم نے مال جو واپس کیا وہ تھا تیرہ ہزار روپے کا ساڑھے پانچ ہزار روپے کی ہم نے پیمنٹس کی ٹوٹل ڈیبٹ کا ہوا ساڑھے اٹھارہ ہزار روپے کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل ہے پینتالیس ہزار روپے دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ساڑھے چھبیس ہزار روپے ہے ساڑھے چھبیس ہزار روپے گو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا لیکن کیری فارورڈ ہوگا نیکسٹ پیریڈ میں کریڈٹ سائڈ پہ کہ ہم نے یہ ساڑھے چھبیس ہزار روپیہ ٹوٹل ادائیگی ابھی کرنی ہے اپریل کے آخر میں کس کس کو کرنی ہے اس کے لیے ہم سبسڈری لیجر میں جاتے ہیں ایکس کا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں ایکس سے ہم نے پندرہ ہزار کا مال خریدا پانچ ہزار کا مال واپس کیا ڈھائی ہزار اس کو پیمنٹ کی ساڑھے سات ہزار پندرہ ہزار میں سے نکال دیجئے ساڑھے سات ہزار روپیہ ایکس کو ابھی ادا کرنا ہے وائی اسی طریقے سے حساب جو بنتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دس ہزار پانچ سو روپے اس کو ابھی ہم نے ادا کرنے ہیں اور زیڈ کے اکاؤنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے جو ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں اب جب ان تینوں فگرز کو ہم ایڈ کرتے ہیں ساڑھے سات ساڑھے دس اور ساڑھے آٹھ تو ہمارے پاس ٹوٹل فگر جو آنے چاہیے وہ ساڑھے چھبیس ہزار روپے ہی آنی چاہیے جو کہ closing balance creditors control account کا ہے اور اگر ان تینوں فگرز کو آپ ایڈ کریں گے تو وہی ٹوٹل آ رہا ہے ساڑھے چھبیس ہزار یوں آپ کی کریڈیٹر سائڈ کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے ہم نے ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ اور سبسیڈری اکاؤنٹ میں انٹریز کی ہم نے دیکھا کہ جی ان کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے چند ایک باتیں ان حوالے سے اس, اس ان, ان, حوالے سے رہ گئی کہ جی ڈسکاؤنٹس جو ہم لیتے ہیں یا ڈسکاؤنٹس جو ہم دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ باتیں جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ کریں گے اس وقت یہی کافی ہے کہ یہ ڈیٹرز اور کریڈٹرس اکاؤنٹس جو ہیں ان میں کس طریقے سے انٹری ہوتی ہے اضافی کالمز کیش بک اور بینک بک میں کیسے کیوں ایڈ کیے جاتے ہیں اور سبسڈیری لیجرز ذیلی کتابیں جو ہے ان کے رکھنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہونا چاہیے شکریہ